میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوب مرشدی و مولائی مجدد زمانہ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں ہائے لمحات غفلت دے دل کے تھوڑا سا خاک میں مل کے آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے یعنی جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں بندہ اپنی آرزوؤں کا خون کرتا ہے حتیٰ کہ بالکل فنا فلا ہو جاتا ہے جتنا فنا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں عشق کا اتنا ہی لطف اس کو حاصل ہوتا ہے حتیٰ کہ خاک کو اپنی آرزوؤں کو بالکل خاک میں ملا دیا بالکل فنا فلدا ہو گئے عشق کامل نصیب ہو گیا یعنی واصل بلدا ہو گئے میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کامل کے مٹ گئے رنج راہ منزل کے مٹ گئے رنج راہ منزل کے پاس آئے تلاش کرنے رات کو نکلا اور گلی گلی چھانتا پھرا مگر معشوق نہ ملتا تھا تو اچانک سے اس کو سیاری نے آ کے پکڑ لیا اور چور سمجھ کے اس کو خوب مارا خوب پٹائی کری پٹائی کرتے کرتے وہ بھاگ رہا تھا بھاگتے بھاگتے اچانک جان بچانے کے لیے کسی گھر میں کود گیا اب جو کودا تو دیکھا کہ اس کو سامنے اس کا معشوق کھڑا ہے محبوب کھڑا ہے تو وہ ساری پٹائی جو ہے بھول گیا ان پولیس والوں کو بھی دعائیں دینے لگا یہ اللہ کے راستے کی جو تکلیف ہے یہ اللہ تک پہنچاتی ہے جب ہمارا محبوب حقیقی مل جائے تو ان راستے کی یہ تکالیف کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس میں بھی لذت آتی مٹ گئے رنج راہ کے پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے رنج حسرت ہے راہ میں لے رنج حسرت ہے راہ میں لیکن لطف شامل ہے ان کی منزل کے لطف شامل ہے ان کی منزل کے رنج حسرت ہے راہ شامل کے قرب کا عالم کتنے عالم ہے عالم دل کے کتنے عالم ہے عالم دل کے کیا کہوں کے قرب کا وہ ہاں اب ایزا دل سے دور ہے کیوں اب تیرا دل سے دور ہے کیوں کے پاس رہتے ہیں وہ پاس رہتے ہو میرے اب خزاں دل سے دور ہے کیوں پاس رہتے وہ میرے دل کے پاس رہتے جب یہ لذت ہے دل کے تو جب یہ لذت ہے دل کے تو میں کیا کہوں کہ دل سے دور ہے کیوں گے آسرے

ہرے لم ہا بخو دل کے آئے لمحات غفلت دل کے یعنی اپنے ناجائز ارمانوں کا خون کرنے کے بعد خون کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے تو فرما رہے ہیں کہ کیا خبر تھی کہ ہماری اپنے گندے گندے ارمانوں کا خون کرنے سے آپ کی ذات علی پاک ہم کو مل جائے گی اتنی بڑی ذات جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اللہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی ناجائز خواہشات جیسے بچکانہ خواہشات ہوتی ہیں جیسے بچہ ابا سے کہتا ہے ابا مجھے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہتے مجھے سائیکل چاہیے موٹر سائیکل چاہیے باپ جانتا ہے کہ اس کی اس کے لیے مفید نہیں ہے گر پڑے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نقصان اٹھائے گا تو باپ جو ہے اس کو شرپت سے منع کرتا ہے بچہ ضد کرتا ہے لیکن اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اس سے بڑا بعض اوقات انعام دے دیتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ناجائز خواہشات کے لیے نفس جو ہے بہت مچلتا ہے کہ ذرا گانے سن لو ذرا فلمیں دیکھ لو ذرا فلاں جگہ چلے جاؤ گندے تقاضے اور عورتوں کو دیکھ لو یہ سب تقاضے گندے گندے نفس کرتا ہے لیکن کیا خبر تھی کہ ہمارے ان گندے تقاضوں سے بچنے پر اے خدا ہمیں آپ آپ کی ذات عالی مل جائے گی اور یہ سارے اشعار یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وصل کے ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے اس کے قرب کا کیا عالم ہوتا ہے کہ کتنے عالم ہیں عالم دل کے اور کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے رومی فرماتے تھے گر و خواہد عین غم شادی شبد گر و خواہد عین غم شادی شبد عین بندے پائے آزادی شبد جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو غم کی ذات کو ہی خوشی بنا دیں غم غم بظاہر غم ہے لیکن اس کا اثر خوشی کا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کلنا یا نارو کونی بردم و سلا آگ کو بجھایا نہیں آگ بجھی نہیں بلکہ آگ کو حکم دیا یعنی اس کی حیت بدل گئی اس کی ذات بدل گئی آگ کی خاصیت بدل گئی کہ آگ کی خاصیت جلانے کی تھی لیکن وہی آگ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی آگ بجھی نہیں بلکہ آگ سلامتی والی ہو گئی آگ کی ذات کو اللہ نے ٹھنڈک بنا دیا اگرچہ اس کی ذات حرارت ہے حرارت آگ کے لیے لازم ہے لیکن اللہ نے اس کی خاصیت کو برودت سے بدل دیا ٹھنڈک سے بدل دیا آگ آگ ہی رہی خاصیت بدل ایسے ہی غم اگرچہ غم ہی رہے لیکن ان کو خاصیت بدل جاتی اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ بظاہر جو ہے وہ غم غم آتا ہے لیکن دل کے اندر جو ہے وہ غم نہیں پہنچ پاتا دل پرسکون اور خوش رہتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ سو فیصد اللہ والے بن جائیں یہ نہیں کہ کچھ دنیا کر لی کچھ دین کر لیا کچھ ارمانوں کا تو خون کر لیا اور جہاں خاندان والے ناراض ہوئے یا سوسائٹی والے ناراض ہوئے برادری والے ناراض ہوئے یا معاشرے والے ناراض یا دفتر والے ناراض ہو رہے ہیں دیکھا کہ یہ ہمیں پسند نہیں کر رہے وہاں جو ہے وہ نافرمانی میں شامل ہو گئے تو یہ کچا پکا راستہ نہیں چلتا یہ حالت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی جان جان دینے کا جذبہ پیدا کر لے کہ اللہ جان دے دوں گا سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے جب تک یہ فیصلہ اور جذبہ جان دینے کا نہیں ہوگا یہ فرمایا کہ ہم خدا خواہی تو ہم دنیا ہے تو خیالس تو محالست یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ کچھ دین پہ چل لیں اور کچھ کچھ دنیا کو بھی نبھا لیں کچھ کچھ گناہ بھی کر لیں گناہوں کا مزہ بھی چاٹتے رہیں پیشاب بتانا بھی چاٹتے رہیں اور تصور کریں کہ ہم کو محلات مل جائیں گے یہ بیوقوفی ہے پاگل پن ہے اللہ ایسے نہیں ملتے بلکہ اللہ تعالیٰ تو ملتے ہیں جب تک سچی نیت نہ کرو کہ اللہ آئندہ یہ گناہ بھی نہیں کریں گے اور آپ کو ہرگز ہرگز ناراض نہیں کریں گے پھر ذکر اللہ پر دوام سنتوں پر موازبت اور نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا یہ رضاء اولیاء ہے یہ دولت اور عیش و عشرت تو اللہ نے کافروں کو بھی دے دی ہے تو یہ رحمت عامہ ہے کافر بھی کھاتا ہے مسلمان بھی کھاتا ہے کافر پر بھی سورج چمکتا ہے مسلمان پہ بھی سورج چمکتا ہے وہ بھی سورج کا فائدہ اٹھا رہا ہے مسلمان بھی اٹھا رہا ہے سارا عالم فائدہ اٹھا رہا ہے چاہے وہ گناہ ہو چاہے ولی اللہ ہو چاہے وہ کفر کرنے والا ہو سب کو یہ اللہ کی رحمت عامہ کے سبقے میں یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں لیکن اللہ کے راستے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے غذائے عاشقہ ہے غذائے دوستہ ہے اللہ کے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے صحیح سچے عاشق ہوتے ہیں اور وفادار ہوتے ہیں بے وفا نہیں ہوتے اور وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے یہ ان کی خاص غذا ہے ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا نہ ہر گوہر تعشب نہ ہر مسل اہل معراج نہ ہر سین نہ ہر را راجدانی دہن نہ ہر دیدرا دیدربانی دہن ہر آنکھ کو جو ہے وہ دیدہ بانی نہیں رہنمائی کا شرف حاصل نہیں ہوتا نہ اللہ تعالیٰ ہر سینے کو اپنے راز محبت سے سرفراز نہیں فرماتے نہ ہر سین را راجدانی دہن نہ ہر دیدرا دیدر بانی دہن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کا شرف نہیں دے سکتے راستے کا اور نہ ہر گوہر کہ ہر ہر موتی موتی تو کروڑوں ہیں دنیا میں لیکن شاہ کے تاج میں ایک ہی موتی لگتا ہے اور ہر ہر موتی کو شرف نہیں حاصل ہوتا کہ وہ بادشاہ کے تاج میں لگے نہ ہر مرسل اہل کہ ہر ہر جو رسول اللہ نے بھیجا ہے اس کو میں راج نہیں عطا فرمائی ایک ہی کو عطا فرمائی اور <clears throat> اسی طرح فرمایا کہ برائے سر انجام کارے ثواب از ہزارہ شبد انتخاب ہزاروں میں سے بلکہ لاکھوں میں سے کسی کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی رشد و ہدایت کو قبول کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی رشد و ہدایت کا نمونہ بنتا ہے غرض یہ کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا خبر تھی کہ ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی گند وہ بھی گندی گندی ایک بزرگ فرماتے تھے جمادے چند دادم جہاں خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خدی فرمالے فرمال اللہ ہم نے گناہوں کے کنکر پتھر گندی گندی باتیں گندے گندے خیالات ان کو چھوڑ کر آپ جیسی پاکیزہ ذات کو ہم نے لے لیا تو کیا ہی ہم نے سستا سودا کیا بحمد اللہ عجب ارزا خلید ہم اللہ ہم نے آپ کو بہت ہی سستا پایا گندی اور سڑی ہوئی چیز اور غلیز اور ناپاک چیزوں کو ہم نے چھوڑ کر آپ کی پاکیزہ ذات کو حاصل کر لیا اور خوں بہا تو آپ بتائیے خوں بہا کہتے ہیں جیسے کہ دنیا میں بھی کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے وارثین کو مقتول کے وارثین کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی رقم وارثین کو دے دی جائے اور وہ قبول کر لے معاف کر دے تو وہ خوں بہا کہلاتا ہے تو یہاں خوں بہا میں اللہ تعالیٰ ہماری گندی گندی آرزوؤں کے خون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات پیش کر رہے ہیں کہ تم ہماری نافرمانی سے بچ جاؤ ہمارے اپنی ناجائز خواہشات کا خون کر لو تو ہم خود تجھے مل جائیں گے کیا قدر تھی کہ کیا ہے تھی کہ وہ آئے لمحہ ہو گیا اور دل جو ہے وہ مصفہ مجلہ اور مزکہ ہو گیا اور اللہ کو پا گیا اتنی عظیم شان نعمت کو پا گیا اب گزشتہ زندگی پر افسوس کرے گا کہ میں نے بقیہ زندگی کیوں غفلت میں گزاری کیا خبر تھی کہ کے درو میں مل کے لطف نصیب فرمایا کہ ان کو ہی جو ہے رشت و ہدایت نصیب ہوئی نہ صرف ان کو نصیب ہوئی بلکہ وہ پھر دوسروں کے بھی رہنما بن گئے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے فیض کیسے کا مل کے فیض کیسے متوازے سمجھے لوگ ہمیں سمجھے وہ اچھا، یہ تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے زبان سے کہتا رہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کچھ نہیں اندر سے اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم بہت دیندار ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے وہ پکا دنیا دار ہے جو دیندار سمجھے ہو تو پکا دنیا دار ہے جو اپنے گناہوں کا استظار رکھے اور اپنے دل میں اپنے اپنے کو سب سے کمتر جانے توازوں کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں اپنے کو سب سے کمتر جاننا مخلوق کے اندر ذلیل ہونا مقصود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اللہ مجالنی فی عینی صغیر و فی عین الناس کبیرا کہ اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں تو گرا دیجیے کمتر دکھا دیجیے لیکن مخلوق کی نگاہوں میں مجھ کو عزت اور شرف عطا فرمائیے بڑا دکھا دیجیے تو مخلوق میں ذلیل ہونا مقصود نہیں ہے بلکہ مخلوق میں عزت سے ہی رہنا مقصود مطلوب ہے اور اللہ اپنی نگاہ میں حقیر ہو جو تمن تواز اللہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر سرخرو فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ خواہ لوگی فرماتے ہیں کہ عظیم بر ملائک شرف داشتن عظیم اور ملائک شرم داشتن خود را بے از سگ نہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں فرشتوں سے بھی آگے ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے فرشتوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے بہت ہی گٹیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے انسان کا شرف اسی میں ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ہاں کچھ ہونا میرا دل تو خاری کا سبب ہے کچھ ہونا جب جس دن میں نے سمجھا کہ میں کچھ ہو گیا بس سمجھ لو کہ میں سور اور کتے سے بھی بدتر ہو گیا کچھ ہونا میرا دل و خاری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کچھ بھی نہیں ہوں اور دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں اور اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں جان ان پر فدا کرو سرخرو ہو ساتھ میں مل کے سرخرو گے خاک میں مل کے آرزو میں خاک میں مل کے لطف لے کی عشق کا مل کے کیا کہوں کے قرب کا عالم کتنے عالم ہیں عالم دل کے پر لگت سے جو جاتا ہوں کتنی خوشیاں دیا ہوا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ میرے منشد محبوب رحمت اللہ ہے جنت اور گوروں سے بھی بڑی لذت اصل میں ہم ہم لوگ عموماً ہم تو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے گھٹیا ذر ہیں ہمارے برتن جو ہے نا ذر برتن کو کہتے ہیں برتن ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں دل پر دل جو ہے ذر ہے اور دل ہمارے بڑے تنگ ہیں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا اللہ کتنے بڑے ہیں اس کا اس کے کئی طریقے ہیں ایک تو مراقبہ شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہیں کتنے بڑے بڑے یہ تو دکھائی دے رہے ہیں سورج چاند ستارے کتنے کروڑوں ستارے چمک رہے ہیں آسمان میں اور وہ کتنے بڑے بڑے انسان ہیں اور فضا کے اندر اللہ اللہ کی قدرت سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور بازے جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں اپنے اپنے محور میں کتنی عظیم شان سمندر کو دیکھے تو اللہ کی کیسی اتنے اتنا پانی کون پیدا کر سکتا ہے اللہ کی سیوا کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان کو دل میں سوچے اور یہ زمین کا گولا چوبیس ہزار میل قطر کا گولا ہے اس پر عجیب شان ہے اللہ کی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور زمین کے نیچے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں ہم لٹکے ہوئے حالانکہ لٹکا ہوا کوئی بھی نہیں ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں سب کھڑے ہوئے چل رہے ہیں نیچے بھی ایسے ہی چل رہے ہیں زمین کے اوپر بھی ایسے ہی چل رہے ہیں ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کو سوچے اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا ہم لوگ کے دلے دلوں دلوں کے برتن بڑے چھوٹے چھوٹے ہم کیا جانیں اللہ کی ذات کو بس یہی ہے کہ اللہ نے کوئی بزرگ فرما ہیں وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان گئی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں میں جان کیا بس تیری پہچان گئی لیکن یہ کہ کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے جیسے جیسے معرفت نصیب ہوتی جائے گی دل بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے کھلتا چلا جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا بھی ہے صدر اسلام کہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں جس کی ہدایت کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اس کو سینہ کھول دیتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے یہ سب اللہ کی معرفت اور محبت اور اس کی عظمت دل میں آنے لگ جاتی ہے اسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو اس کی تربیت سے مجاہدات سے اور ذکر و اذکار کے مشاغل سے اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے اور اخلاق رضیلہ سے پاک ہوتا رہتا ہے اور خون تمنا خاص طور سے ناجائز آسو کا خون کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو دل شکستہ شکستہ دل ہو جاتا ہے ٹوٹا پھوٹا یہ نہیں کہ اس کے دل میں دل کوئی کو کوئی ایسی ترقی میں دل پھیل کے بڑا ہو جاتا ہے بلکہ دل تو اور شکستہ چور چور ہو جاتا ہے بس اسی شکستہ دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنا مسکن بنایا ہے اللہ کو یہی مسکن پسند ہے ٹوٹا ہوا دل انا عند منف قلوب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی مومن کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں میں رہتا ہوں تو بس دل کو توڑتے جاؤ جیسے بھی اشعار میں پڑا آزوؤں کو اپنے خاک میں ملاتے جاؤ اور دل شکستہ کرتے جاؤ اور اللہ کی تجلیات خود کو پاتے جاؤ اس سے جو ہے وہ دل وسیع ہو جائے گا تب سمجھ میں آتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کتنی عظیم الشان نعمت ہے ہر وہ بھی عظیم الشان بھی ایسی کہ اس کا کوئی نسل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے غلم یق اللہ کو ہوا تھا اللہ کا کوئی ہمسر کوئی برابری کرنے والا نہیں جنت اور گوروں سے بھی بڑی لذت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ صلاح بھی کافی نقدہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے میر صاحب مطاہر محمود اور حافظ ضیاء الرحمان کے پاس بیویاں نہیں ہیں اور میر صاحب تو پینسٹھ سال کے ہو گئے پینسٹھ سال تک ان کا چوہا بل نہ رسیدہ وہ لذت بل نہ چشیدہ ہے اس لیے آگ دیدہ ہے تو کیا ان لوگوں کے دن رات نہیں کٹ رہے ہیں کیا کہ بہت مزیدار کٹ رہے ہیں الحروف یعنی ہمارے عرب والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جنت میں بس حضرت والا مل جائیں تو سب کچھ مل گیا حوروں کی بھی ضرورت نہیں حضرت والا کی معیت میں ایسا مزہ ہے کہ بیان نہیں کر سکتا حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اگر حورے نہ ملیں بس اختر مل جائے تو یہ کافی ہے یہ اللہ کی محبت ہے جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے اور اللہ کے مقابلے میں حوروں کی کیا حیثیت ہے جنت میں جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو نہ حوریں یاد آئیں گی نہ جنت یاد آئے گی کیونکہ خالق جنت اور خالق حور کی تجربی دیکھیں گے کیونکہ یہ بات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے دل میں آنا اتنا آسان نہیں ہے عام طور پہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے میں کیا نوزو اللہ کیا مزہ ہوگا گھروں میں مزہ ہوگا کھانے پینے میں مزہ ہوگا لیکن جب اللہ کو دیکھیں گے تب پتہ چلے گا پھر کوئی نعمت بھی یاد نہیں آئے اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کو اور ساری گروں کو اور جنت کو حسین نظارے اور حسن دے سکتا ہے وہ خالق وہ خالق کیسا خود کیسا حسین ہوگا کیسا جمیل ہوگا بیویوں سے محبت کی تلقین آج کل بیوی ذرا سی بیمار ہوئی تو دوسری بیوی کا خیال آنے لگا یہ کیا بے وفائی ہے ارے بیوی بیمار ہو گئی تو تم بھی تو بیمار ہو سکتے ہو تم بیمار ہو جاؤ اور بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے اور طلاق لے لے تو اسے کتنا بے وفا سمجھو گے ایسے ہی بیوی کی بیماری پر صبر کرو اللہ کو یاد کرو اصل میں اللہ کی یاد کم ہو گئی ہے اس لیے دوسری بیوی کا خیال آتا ہے اگر اللہ کی یاد میں مست رہتے تو غنیمت سمجھتے کہ اللہ کی یاد میں مست ہے علیہ صلاح اللہ بھی کافی عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے یہ استفاع اقراری ہے یعنی یقیناً کافی ہے مدینہ شریف میں کتاب چھپی ہے العلماء العزاب پچیس پینتیس بڑے بڑے مشہور علماء جن میں تاوئی بھی ہیں انہوں نے شادی نہیں کی اور دنیا سے چلے گئے محبت الہیہ کا غلبہ تھا جس وجہ سے معذور تھے حضرت سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے اپنی بیوی کی محبت میں کچھ اشعار کہے تھے حضرت والا نے سن کر ادرار مزاح فرمایا کہ سنا کرتے تھے کہ یہ جورو کا غلام ہے مگر آج دیکھ لیا پھر فرمایا کہ بیوی کی محبت ہزاروں گناہوں سے بچاتی ہے تقوی کا ذریعہ ہے اس لیے بہت نعمت ہے جن کو بیوی سے محبت نہیں وہی زنا اور دوسرے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر بیوی کی محبت ہے تو وہ حرام محبت سے بچ جائے گا ایک صاحب نے حضرت تعمیر رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ جب ذکر کرتا ہوں تو بیوی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے تو اللہ کی یاد کیسے قبول ہوگی فرمایا کہ بیوی کا تصور غیر اللہ نہیں ہے اس لیے اگر ذکر میں بیوی کا خیال آ جائے تو مضر نہیں ہے لانا نہیں ہے لانا نہیں ہے آ جائے تو مضر نہیں کیونکہ حلال ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے اس لیے ایسا ذکر ناقص بھی نہیں کامل ذکر ہے یہ ہے ہمارے بزرگوں کے لوگ بھائی دیکھو کوئی جاہل ہوتا تو کہتا کہ یہ تو ذکر قبول ہی نہیں ہے اللہ کے آگے بیوی کا خیال آ ہے لیکن دیکھو ہمارے بزرگوں کے لوگ اللہ کی کیسی مہربانیاں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں انسان کے ساتھ کتنا کتنی نرمی کتنا حالانکہ اللہ اتنے عظیم و شان ایسے جلال والے ہیں جمال والے بھی ہیں لیکن جلال والے بھی ہیں لیکن اپنے بندوں کے ساتھ ہر جگہ رحمتی رحمت کا معاملہ ہے ہر جگہ رحمت کا معاملہ ہر جگہ نوازشات عنایات کرم نوازیاں اور بے بلا استحقاق کرم نوازیاں اللہ کی کیسی مہربانیاں لیکن افسوس کے ہم لوگ غفلتوں میں پڑ کر اللہ کی ایسی عنایات اور کرم نوازیوں سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صلی اللہ علیہ نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ